يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهره فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك سُلْطَانًا مُبِينًا آپ سے اہل کتاب آسمان سے ان پر کوئی کتاب نازل کرنے کا سوال کرتے ہیں تو انہوں نے موسا سے اس سے بڑا سوال کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھلا دو تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑاکے کی بجلی نے پکڑ لیا پھر انہوں نے ان کے پاس کھلے دلائل آ جانے کے باوجود بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تو ہم نے اس گناہ کو معاف کر دیا اور ہم نے موسا کو سریح غلبہ عطا کیا محمد بن کاب القرضی سدی اور قطادہ کا قول ہے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ جس طرح موسا پر پوری تورات لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی اسی طرح آسمان سے ہمارے لیے کوئی کتاب اترنی چاہیے تاکہ ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں یہ بات انہوں نے ہر دھرمی اور کفر کی وجہ سے کہی تھی ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تورات میں بیان کردہ دلائل و براہین کے بعد انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہ تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے اس مطالبے پر حیرت نہ کریں انہوں نے تو موسا علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو ان ظاہری آنکھوں سے دکھا دو تو آسمان سے ایک آگ اتری جس نے ان کے اعناد و استقبار کی وجہ سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے انہوں نے جب بھی کوئی نشانی دیکھی تو اپنے زمانے کے نبی سے اس سے بڑی نشانی کا مطالبہ کر دیا اور اس وقت خاموش نہیں ہوئے جب تک کوئی ایسی نشانی نہیں دیکھ لی جس نے انہیں ایمان لانے پر مجبور کر دیا اور جس کے بعد ایمان کا کوئی فائدہ نہ رہا یہ لوگ کبھی بھی دل سے ایمان نہیں لائے ہمیشہ کفر کو اپنے دل میں بسائے رکھا چنانچہ جب اللہ نے ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے انہیں دوبارہ زندہ کیا تو اپنی فطرت کی کجی اور دل میں چھپے ہوئے کفر کی وجہ سے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی جس کی تفصیل سورہ آراف اور سورہ تاحہ وغیرہ میں موجود ہے اور جب موسا علیہ السلام کوہ تور سے واپس آئے اور دوبارہ انہیں توحید کی دعوت دی اور شرک پر ان کی سرزنش کی تب انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں پھر معاف کر دیا